السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر فور سیونٹی سکس دھیان سے سنیے سبق ہے حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے رکو اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے ذمے ضروری سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا یہ حدیث مسند احمد میں ہے دوسری حدیث بھی سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درست شریف فوراً پڑھ لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو پیارے نبی جی مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں یہ حدیث ابو داود میں ہے ایک حدیث اور سن لیجئے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا کتنی بڑی فضیلت ہے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری ہماری ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر ہمارے چہروں کو حرام قرار دے دے اب میرے ساتھ پڑھیے تین مرتبہ میں پڑھاتا ہوں یہ جملہ جو پڑھا ہوں تین مرتبہ پڑھیے تین مرتبہ پڑھتے ہی ان اللہ جتنے چھوٹے گنا فوراً معاف ہو جائیں گے پڑھیے میرے ساتھ استغفر اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه دیکھیے تین مرتبہ میں نے پڑھا میں نے جتنے چھوٹے گنے ہیں اللہ نے معاف کر دیے آپ پڑھیں گے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے صحیح حدیث میں <clears throat> یہ روایت موجود ہے اور کئی مرتبہ میں اس کو دے بھی چکا ہوں حوالے بھی دے چکا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے ایک نصیحت سن لیجیے انسان کو بولنا سیکھنے میں دو سال لگتے ہیں بچہ جو بولنا سیکھتا ہے نا دو سال لگتے ہیں انسان کو بولنا سیکھنے میں دو سال لگتے ہیں لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے اس لیے زبان سے جو جملے نکالو بہت دھیان سے نکالو خاص طور سے خواتین جو جملہ نکالے بہت دھیان سے نکالے خاص طور سے مرد جو جملے نکالے بہت دھیان سے نکالے کہ پتہ نہیں جملے کا کیا اثر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین